حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ممبر یعنی ممبر کعبہ پر بیان کرتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یوں فرماتے لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر ولو کرہ الکافرون یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے کل حمد ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اے نعمت فضل اور اچھی تعریف والے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں چاہے کافر برا ہی سمجھیں سنن نسائی حدیث نمبر 1340